حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسے شعبہ نے مرفوع ذکر کیا نماز کو توڑ دیتی ہے بالغ عورت اور امام ابو رحمہ اللہ نے کہا اسے سعید ہشام اور ہمام نے قطادہ سے انہوں نے جابر بن زید سے روایت کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر